جناب نزال بن سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پانی منگوایا اور کھڑے ہو کر پیا پھر کہا تحقیق کچھ لوگ اس کو مکرو سمجھنے لگے ہیں حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ اس طرح کر لیا کرتے تھے جیسے تم نے مجھے کرتے دیکھا ہے یعنی کھڑے ہو کر پی لیا کرتے تھے سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار سات سو اٹھارہ